بابا پیسے سے نہیں شوق سے ہمارا جلالین کا سبق تھا یہ تفسیر کی مشہور کتاب ہے خوش نصیبی کہ حضرت کشمیری کے شاگرد رشید حضرت مولانا محمد ادریس صاحب مرٹھی رحمہ اللہ ہمیں یہ کتاب پڑھا رہے تھے پیرانہ سالی کی وجہ سے نظر کمزور تھی ان کی تشریف آوری سے پہلے ان کی تفاہی پر کتاب کھول کر رکھ دی جاتی اور ساتھ برقی لیمپ جلا دیا جاتا اس لیمپ کا ان کو فائدہ تھا یا نہیں انہیں تو پوری کتاب زبانی یاد تھی مگر ہمیں فائدہ تھا کہ ان کے چہرہ مبارک کو مزید چمکتا دمکتا دیکھ لیتے اس دن حج کا موضوع تھا اور وہ حج بیت اللہ کے شہدائی اور حرم شریف کے بیتاب عاشق تھے ہر سال دو بار جانے کا معمول تھا حج کا موضوع آیا تو لیمپ کی روشنی میں ان کے چہرے پر آنسوں کی آبشار جاری ہو گئی بار بار فرماتے بابا حج پیسے سے نہیں ہوتا شوق سے ہوتا ہے آہ ہم آپ طلباء کے دلوں میں حج کا اور حرمین شریف فین کا شوق نہیں دیکھ رہے بس یہ چند آنسو اور دو جملے دل کی دنیا ہی بدل گئے روح کا کبوتر بے قرار ہو کر حرمین شریفین کی طرف اڑنے لگا ارے یہ کیا اب تک روز زبانی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ منہ قبلہ شریف کی طرف تو دل قبلہ شریف کو کیوں نہیں مچلتا سبق کے بعد دروازے پر حضرت استاد سے عرض کیا حضرت شوق پیدا ہو گیا ہے آپ دعا فرما دیں بہت جلال سے فرمایا جب شوق پیدا ہو گیا تو ضرور جاؤ گے طالب علمی کا زمانہ تھا عمر ابھی اتنی تھی نہیں تھی کہ پاسپورٹ بن سکے جیب میں رقم اتنی نہیں تھی کہ اس وقت کے پاسپورٹ کی فیس دو سو دس روپے ادا ہو سکے مگر یقین تھا کہ بس اب جانا ہے ایک دن اثر کے بعد تسبیحات میں تھے کہ ایک دوست نے آ کر سلام کیا اور فوراً کہا کہ عمرے کی تیاری کیجیے ٹکٹ خرچہ ہمارے ذمے نہ کبھی ان کو اشارہ کیا تھا اور نہ کسی اور کو بس اسی سال اللہ تعالیٰ نے اپنا عظیم گھر دکھا دیا پھر یہ نسخہ بانٹنے کی کئی سال تک عادت رہی بابا حج پیسے سے نہیں شوق سے ہوتا ہے جس کے دل میں اتر گیا وہ فوراً پہنچ گیا اب یہ نسخہ آپ سب کو دے رہا ہوں شوق وہ ہوتا ہے جو دل اور دماغ پر حاوی ہو جائے اور انسان کی طبعی طور پر پہلی ترجیح بن جائے اور اس شوق کی خاطر کسی بھی چیز کو قربان کرنا بوجھ نہ لگے بلکہ اچھا لگے غربت ختم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک مرفوع حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حاجی کبھی امعار کا شکار نہ ہوگا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ امعار کیا ہے فرمایا غربت و تندرستی یعنی حج کے دنیاوی فوائد اور انعامات میں سے ایک انعام اور ایک فائدہ یہ کہ حاجی کبھی غربت اور افلاس کا شکار نہ ہوگا